سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اس کے لیے جو چاہے حدیث نمبر دو ہزار پچاسی مسند احمد